ابن ادریس نے ہمیں حسین سے حدیث بیان کی انہوں نے بن سے روایت کی انہوں نے نے کہا ایک جلدی کی اور اپنے خادم کو تماچا دے مارا تو حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تمہیں اس کے شریف چہرے کے سوا اور کوئی جگہ نہ ملی میں نے اپنے آپ کو مقرن کے بیٹوں میں سے ساتواں بیٹا پایا ہمارے پاس صرف ایک خادمہ تھی ہم میں سے سب سے چھوٹے نے اسے تماچا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کر دینے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو دو